وہاں وہ ایسے جام شراب پر دوستانہ چھینا جھپٹی کر رہے ہوں گے جس میں نہ کوئی بےخودگی ہوگی اور نہ کوئی گناہ ہوگا